بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أجري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أجري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله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 نامی اسم گرامی محمد بن اسماعیل اور جو ہے تیرہ شوال کو ایک سو چورانوے one ninety four one ninety four میں پیدائش ہوئی اور جمعے کے روز تھا ان کے والد صاحب اور والدہ دونوں بزرگ دونوں بہت نیک اور پارسا لوگ تھے اسماعیل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے جس وقت انتقال ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپن کا زمانہ تھا اور اپنے طریقہ میں بالکل ایک درہم بھی ایسے نہیں تھا جو کہ مشتبہ اور مشکوک تھا بالکل حلال سو فیصد اب ہم اندازہ لگا رہے ہمارے حالت کیا اور ان کے حالت کیا پھر بچپن کے زمانے میں امام بخاری رحم اللہ نابینا ہو گئے والدہ محترمہ ظاہر بات ہے کہ بہت افسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت روئی بہت دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں اور اس میں بشارت ہوئی کہ آپ کے صاحبزادے امام بخاری امام محمد بن اسماعیل کو اللہ تعالیٰ بصارت بصیر دونوں عطا فرمائیں گے اور چنانچہ اسی ہوا اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث اب جو ہے اللہ تعالیٰ تیاری فرماتے ہیں امام بخاری کے لیے تاکہ وہ ایسے امام بنیں گے کہ پوری دنیا جو ہے اس سے استفادہ فرمائیں گے پھر جو ہے گیٹ پڑھنے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس بھول لکھتے ہیں اور محدثین نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہزار اسی اساتذہ سے استفادہ کیا ہم دیکھیں کہ جن دن اساتذہ کے پاس ہم پڑھتے ہیں بہت سے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پانچ دس سال کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے پھر جو ہے ہم استفادہ اس وقت بھی نہیں کرتے نہیں ہمیشہ استفادہ کرنا چاہیے ہمارے اساتذہ ہیں اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد تو تلامدہ امام مسلم رحمہ اللہ ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا بعض محدثین نے لکھا کہ جو ہے برہاپے کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے بعض نے لکھا کہ اپنے استاد محترم کی وفات پر اتنے روئے اتنے روئے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے امام ترمیدی رحمہ اللہ چند واقعات امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائے جب بغداد تشریف لے گئے تو وہاں پر امتحان لینے کے لیے امام بخاری رحم اللہ کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دس دس احادیث پیش کی اور ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا لا عارف لا عدلی میں نہیں جانتا پھر جب احادیث فارغ ہو گئے تو کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی کمال کی بات تو یہ ہے سب کی تصحیح بھی فرمائی اور کہا کہ وہی ترتیب سے وہی سو احادیث سنائی جیسے ان لوگوں نے سنایا تو یہ اسانید کے ساتھ متون کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے زبردست حافظہ عطا فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے خود امام بخاری رحمہ اللہ کہ جس دن سے مجھے پتہ چلا غیبت حرام ہے اس دن سے میں نے غیبت بند کر دیا اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ جس دن تم نے یہ غیبت کی اس دن غیبت کی یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کے مکان ہے یہ بہت ہی خال خال ہوگا اور بہت کم ہوگا کہ ہمارے مجلس میں غیبت نہ ہو جب بھی ہم دوست ہو احباب ہو اور آج کل تو ایک اور پیمانہ پہ ہے ہمارے سیل فون میں کتنے جو ہے گروپس ہیں اس میں کتنے غیبت ہوتے ہیں کس آدمی کی اس آدمی کی پھر ہم سوچے جو ہے یہ ہے ہمارے برے یہ ہے ہمارے اکابر یہ بالکل جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے اور بالکل غیبت نہیں فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے امام چونکہ ان کے والد ماجد صاحب نے طرح کا بہت چورا تو اس نے جو ہے بہت خیرات کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ مداربت کا عقد ہوا کسی کے ساتھ اور اس میں جو ہے بہت خسارہ بھی ہوا تو کسی نے کہا اور تجویز پیش کی آپ جائے حاکم وقت کے پاس وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا تو کیا فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے پاس گیا اور فیصلہ بھی ہوا میرے حق میں تو کل وہی حاکم میرے پاس آئیں گے تاکہ اپنا اغراض فاسدہ کے لیے مجھے استعمال کریں دیکھیے یہ ہمارے لیے سوچنے کے مطلب استغنا اور چیز ہے اور استقبال اور چیز ہے یہ ہے استغنا کہ جو ہے ان لوگوں سے دور رہنا اس میں ہمارے لیے بہتر ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ پھر تشریف لے لیے حرمین شریفین اور وہاں پر اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی تصنیف کی قضایہ صحابہ و تابعین اس عمر میں تصنیف کی پھر جو ہے وہاں مدینہ منورہ میں دوسری تصنیف فرمائی التاریخ تاریخ القبیر محدثین اور شارحین نے یہ لکھا کہ چاند کی روشنی میں اس کتاب کو پائے تکمیل اور مصورہ تیار ہوا دیکھیے یہ حضرات ہمارے یہاں ایک روز بجلی نہ ہو تو گویا کی قیامت ہو گئی ان حضرات کے یہاں وہ تو یہ اوقات کو استعمال کرتے تھے چاندنی کی روشنی کو استعمال کرتے تھے اور اپنی کتابیں لکھتے تھے ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحم اللہ کے بارے میں لکھا ہے جس وقت وہ جیل میں تھا اور سیجن میں تھا تو کوئلہ استعمال کی اور ایک کتاب کی تصنیف کی تو یہ ہے ہمارے علماء ہمارے اکابر ہمارے بڑے کیا کیا انہوں نے قربانی دی پھر آگے ہم چلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر جو ہے سولہ سال کی عمر سولہ سال لگ گئے تھے بخاری شریف کی تصنیف میں اور بخاری شریف کی جو ترجمہ الباب ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے محدثین کے کتنے کتابیں اس پر ہیں اس وجہ سے یہ جملہ بہت مشہور ہے پھر البخاری کی تراجمی ہی بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمہ الباب اس کا جو ہے ضرور مطالعہ اور اس کا استفاد وغیرہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو ہے باغی سلاسی روایت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں یہ کیوں کتاب تصنیف کی گئی امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت بڑے محدث امام اسحاق بن راہوی ان کے بہت بڑے اساتذہ تھے جس میں نے عرض کیا لیکن امام اسحاق بن رہا امام علی بن مدینی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ سب قابل ذکر ہیں تو امام اسحاق بن رہا نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش کہ کوئی صرف کے صرف جو ہے صحیح احادیث جمع کرے تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ توفیق دی کہ سولہ سال کی محنت اور سولہ سال کی قربانی اور اس کتاب کو جمع کیا اور ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے دو رقع نماز پڑھتے تھے استفارہ فرماتے تھے علماء نے بعض تو تک لکھا ہے کہ غسل فرماتے تھے پھر جو ہے جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو جائے یہ حدیث صحیح ہے پھر اس وقت جو ہے اس کتاب اس حدیث کو اس کتاب میں داخل فرماتے تھے تو اتنے قربانی کے بعد ہمارے حضرت جو ہے حضرت الحق صاحب امر محترم استاد اور شیخ کتنے سالوں سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو حضرت ہم کو بتائیں گے کہ کتنے احادیث سات ہزار احادیث سے زیادہ اس میں ہے بخاری شریف میں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے محنت اور کتنی قربانی کے ساتھ جو ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ پر جو ہے ابتلا کا دور آیا یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے مقبول ہو جاتا ہے تو حاسدین کی بھی اضافہ ہوتا امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا ناس تلمیز اور شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا میرے استاذ امام بخاری وہ شخص ہے لا کا الا کاشد آپ سے کوئی بغض نہیں کرے گا اے میرے پیارے محترم استاذ صرف وہ شخص جو ہے بغض کرے گا جو کہ حسد کرنے والے ہیں تو اسے دور آیا کہ ایک مسئلہ تھا وہ تو اہل علم کے لیے ہے خیر جو ہے پھر امام بخاری کو جلا وطن کیا گیا ہے نسا پور سے پھر وہاں اپنا وطن اصلی پر بخارا پہنچی وہاں پر بھی یہ فتنہ پھر آخر میں جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ یہ دنیا اتنے وسعت دعت الارض الرد رحبت کہ اتنا بڑی دنیا ہے لیکن مجھ پر جو ہے تنگ ہو گیا ہے دنیا کی مصیبت کی وجہ سے موت مانگنا وہ تو جائز نہیں ہے لیکن آخرت کے لیے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر امام بخاری نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور پھر خطن میں جو ہے وہاں پر مدفون ہے تو یہ جو ہے امام بخاری رحم اللہ تیرہ شوال کو ایک سو چورانوے ون نائنٹی فور میں پیدائش اور پھر دو سو چھپن میں ٹو ففٹی سکس میں ایک اس طرف عید کی رات تھی عید الفطر کی تو چاند نظر آیا اور لوگ نے خوشی منائی دوسری طرف ایک چاند غروب ہو گیا اور وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ لیلت العید اس دن جو ہے تو باسٹھ سال کی عمر پائی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا کام کی حافظ نے حجر رحمہ اللہ کا شرح جو ہے فتح الباری وہ تو پوری دنیا کی شخصیت ہے پھر جو ہے علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدہ القاری پھر ہمارے علماء حضرت مولانا زکریہ نوول اللہ مرقب الشیخ الحدیث کا ان کا ایک عجیب واقعہ ہے حضرت شیخ الحدیث کا جب حضرت نے ہجرت فرمائی سہارنپور سے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے شاہ فیضل کا دور تھا شاہ فیضل نے بہت قدر کی شیخ الحدیث صاحب کی اور فرمایا آپ کو جو ہے میں اجازت دیتا ہوں جہاں کے بھی مملکہ سعودیہ میں آپ کو درس دینا ہو اجازت ہے کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں دیکھیے یہ قبولیت شرف حدیث کے لیے کتنی خدمت کی ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے دروس حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے جو ہے والد ماجد صاحب ہے قلم بند کی پھر اس کے جو ہے تعلیقات وغیرہ جو ہے حضرت شیخ الحدیث نے تسلیم کی لام الدراری کے نام پر ابو داود میں بزر المجہور پھر محتمہ مالک میں جو ہے او جس المسالک پوری زندگی تقریباً ہم نے خود سنا حضرت کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضرت جو ہے درس کا یہ تشریف لے آتے تھے تو پھر بخاری شریف کا درس ہوتا تھا تو جو ہی وہ ویل چیئر میں وغیرہ تشریف سے لے آتے تھے درس گاہ پہنچ جاتے تھے حضرت ابھی تک جو ہے بیٹھے نہیں اور فرمایا درس شروع کرو تو یہ ہے ایک قسم کی محبت اور عشق بخاری سے بھی جو امام ہے اور ان کی کتاب جو ہے ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب آج کل عمر تقریباً چل رہی پچانوے سال نائنٹی فائیو تقریباً ہے اور حضرت کی سوان عمری بھی تیار ہو رہی تو حضرت تقریباً پچاس سال سے بخاری شریف پر آ رہے ہیں تو ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کسی قدر کی سے حضرات ہے اور حضرت کی شرح بھی مکمل ہو گئی کشف الباری کے نام سے تو اسی جو ہے ہم کو بخاری شریف اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت دی ہمارے یا اہل و سننا و جماع کے یا اجماع ہے پر کہ اصح القتب بعد کتاب اللہ سب سے صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد مطلب یہ قرآن شریف کے بعد یہ صحیح البخاری ہے تو ہم جو ہے کم از کم یہ دیکھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی حدیث ہم سیکھے ریاض الصالحین سے یا فضائل اعمال سے امام بخاری رحم اللہ کی بہت سی تصنیفات ہیں ایک کتاب جو بہت بہترین ہے اور علماء کے لیے بھی الادب المفرد اور جو ہے یہ کتاب کے بہت شروع ہوئے رب لکھ چکے ہیں جب میں گیا تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس تو انہوں نے چند کتابیں دی مجھے تو ایک کتاب مجھے دی یہ الادب المفرد صحیح ہو و ضعیف ہو ایک جل میں صحیح اور ایک جلد میں ضعیف آج کل ہمارا اختلاف بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے قادیانی کے ساتھ شیعوں کے ساتھ ایک اختلاف ہمارا سلفی کے ساتھ بھی ہے صلفی اور کا کہنا یہ ہے یہ ضعیف احادیث وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس اس کو پھینک دو ختم کر دو مملہ مسئلہ ختم تو ہمارا اختلاف یہ ہے میں ان کو ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں آپ لوگ ہمارے اکابر حضرت محمد نور اللہ مرقدہ یہ فضائل کتاب پر اتنے اعتراض کرتے ہیں یہ البانی صاحب شیخ نے یہ کتاب تصنیف کی ضعیف والادب المفرد آپ کیا اس کو بھی پھینک دیں گے تو پھر خاموش ہو جاتے اس پر تو دیکھیے صحیح حدیث تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ضعیف حدیث کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں فضائل میں وغیرہ میں اور جبکہ جو ہے معمول بھی ہی ہو ان العلماء تو ہر چیز کا ایک مقام ہے اور امام مسلم کے بارے میں ہے فرمایا کہ لو لل بخاری جا مسلم اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم موجود وجود نہ آتا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ حضرت مفتی رضا الحق صاحب لو لل شیخ المفتی رضا الحق لکنہ جاہلین تو ہم بھی جاہل بن جاتے اور رہ جاتے تو حضرت ہم آپ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 the dictates of Iman that guarantees a person a contented life in this world, لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً as well as everlasting success and bliss in the akhirah that is also totally dependent on a life of iman and amal salihah and that Allah has made us in the ummah of His beloved Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and among the blessings of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from the very advent and the first generation is this great honor and opportunity of being in the company of Allah Ta'ala's beloved and close servants. The very name of the fraternity around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They had many, many outstanding attributes, but the one that distinguishes them and by which they are specifically given the honorary name, Sahaba, which emanates from the word Suhbah, the companionship of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So in every generation, one great means by which our iman and Islam remain safe is to hold steadfastly to the company of the pious suhbat salihin, holding steadfastly to their company, a means of our own Islam and rectification. As we said, you are not worthy of saying a single word, but with this intention that our own weaknesses and our wrongs are rectified by being in the compassionate gaze of our seniors. One thing that we try and bring alive in us is this constant worry and concern of that moment of reality when every one of us will have to stand up in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. That that person who fears that moment of standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and curbs the natural desires and temptations that are within a person, curbs the haram desires and temptations, then that person is guaranteed that Jannah will be his abode forever and ever for all times to come. So this fikri akhirat and fikr and worry and concern of the moment when I stand up in the court of Allah Ta'ala and specifically one angle that we look at is that as we know in this world also, when there is a serious matter and the matter is brought before court, before a judge, then there are various forms of witnesses and testimonies that will be given. And Allah Ta'ala throughout the Quran Kareem has given us, elaborated for us, the various forms of testimonies, of witnesses that will be there on the day of Qiyamah. First and foremost, Allah Azza wa Jal Himself and His knowledge would have been sufficient. Kafa billahi shahida. Allah's knowledge of everything وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا That not a single leaf falls of any tree in any part of the world, but it is totally within the knowledge of Allah Ta'ala. When it was created, what was its lifespan, when it falls, where will it disintegrate, what will become of it, every bit of that knowledge is with Allah Ta'ala. وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ anything that is fresh, anything that is dry amongst vegetation and other creation of Allah Ta'ala, every single thing is in the knowledge of Allah Ta'ala recorded in Allah al-Mahfuz. So Allah alone and His knowledge would have been sufficient that Allah subhanahu wa ta'ala will manifest perfect justice and fairness on that day so that nobody has any recourse to complain whatsoever. Another testimony that will be very, very strong in the court of Allah Ta'ala is that which is with us at all times, that every one of us have the two angels with us, recording our deeds as we sit here at every moment of our lives. The angels of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala says, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ There are those angels who are over you at all times, kiraman who are noble, katibin, continuously writing, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ They know everything that you are doing. They are with us at all times. They are recording every word that we say. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ That not a single word is uttered from a person except that they are the angels watching over and ready, transcribing and writing it down exactly everything that is being said. Hazrat Hassan radiallahu ta'ala an, in his final, final moments as he is departing from this dunya, his family members and close ones are around him and then he says to them that look, when they ask for some advice, he says, I will give you some advice, but after that leave me alone to meet my Allah subhanahu wa ta'ala and depart from this dunya to go and meet my beloved Allah subhanahu wa ta'ala. And amongst his final and last advices that he gives, he says that before you take any step or before you say any word, first think and ponder, is this taking me in the right hand side towards Jannah or is this taking me towards Jahannam? And then take that step or utter what you have to say. So this constant knowing that there are those malaika, those angels whom Allah has deputed, they themselves will testify on the day of Qiyamah. The books in which they are writing our deeds, good on one side, bad on the other side, will be put in the scales, the scales of justice. And if a person had done more good, that will outweigh the evil. And certain actions carry great weight. Kalima Tayyiba, reciting Durood Sharif abundantly, will weigh extremely heavily on the scales of Qiyamah The action that will be heaviest, ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. That there will be nothing weighty on the scales of good deeds for a person on that day than good akhlaq and good character. Good akhlaq and character is a very, very powerful weapon, a conduit to Islam. Just two days ago in our masjid, alhamdulillah, in Greenside, we were extremely fortunate to be part and parcel of a, an occasion that a brother from a Christian Afrikaans speaking background reverted to Islam and as is habitual, when, when we have these happy occasions, we always ask the person that what was the cause? What was it about Islam that brought you to it? Subhanallah, he replied beautifully, very emphatically, the warmth with which the Muslim community has treated me and welcomed me. So we can never underestimate the power of akhlaq and it has been the single greatest means of the spread of Islam to different parts of the world. Another form of witness on the day of Qiyamah will be our own limbs, our own body parts. Allah Ta'ala says, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Regarding the disbelievers who will be driven in packs, marshaled in close packs towards the fire of Jahannam, and when they get close there, their mouths will be sealed up, and their body parts will start to speak. The ears will speak, the eyes will speak, the skin layers on the body will speak about the kind of actions that they used to commit and perpetrate with those good or bad, they will testify in favor of a person. That is why we encourage to do tasbih abundantly by means of counting on our fingers. They will also testify about the good that we did. Similarly, sins committed by various parts of the bodies will also speak. And so when these various, that the person's mouth will be sealed up and all of these these parts of the bodies will begin to speak about the kind of deeds committed, the feet, about where a person had gone, where a person had driven towards, what the eyes had looked towards, what the ears had listened to. As Mufti Abdul Qadir Sahib has beautifully emphasized the importance of staying away from riba, backbiting. So all parts of the bodies will testify and speak on that day So much so that once they have, the testimony has been, has been, has been completed and they have spoken about a person, the kind of deeds done with those various parts of the bodies, they will then reprimand and scold those body parts. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا That why did you testify against us? We used, we were trying to defend you, conceal your wrongs and save you from the impending punishment. And then those body parts will address that person saying, أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ that very Allah who has given the power of speech to everything by means of the tongue, if He decrees at this time that we speak, then that is not far-fetched. And two proofs are then given. خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ That Allah who created you from nothing, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ And that Allah who will resurrect and bring you back to life again. If He can do that, then what is it if He decides that we should speak and testify? And then the body parts will say, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ Or it will be said to that person, that in this dunya, when you used to intend to do wrong, you used to try and conceal it as best as possible, hide behind walls, lock the doors of the home, close the curtains, in the dark of night that Allah has given us as a means of resting and to make ibadah of Allah Ta'ala, you use these to try and conceal your wrong, thinking that nobody and nothing can see me. But you did not perceive at that time that this very body parts with which you perpetrate these sins, these parts of your body, they themselves, you cannot hide from them, A time will come when they themselves will witness and be bear testimony in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. A further form of testimony on the day of Qiyamah will be the earth, the pieces of earth on which we do good deeds or bad deeds. Nabi sallallahu alayhi wa once recited to Sahaba radiallahu anhu majma'in from إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Nabi sallallahu alayhi wa came to the verse يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Allah Ta'ala says on that day the earth will shake with a severe earthquake and various treasures will be brought out of the earth, huge reserves of gold and silver, and people will pay no attention, realizing that is of no value on that day. And then people will say in astonishment that what is it with the earth? Why is it behaving in this way? And Allah Ta'ala says on that day also the earth will declare its information. Nabi Pak stopped on that verse and asked Sahaba radiallahu anhu ajma'in, أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا Do you know what is meant here that the earth will declare its information? They said in the usual humble manner, and may Allah Ta'ala protect our tongues, our hearts from any blemish regarding any Sahabi of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And that's something let us be very, very concerned about. The dignity, the integrity of Sahaba radiallahu ajma'in. They are the actual fruits of the efforts of Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. So various kinds of attacks on Sahaba ajma'in, the integrity, the dignity, whether it is from the quarters of the Shia, whether it is from the modernists who say they were human beings, we are human beings. Let us be very, very wary that that Allah Ta'ala was protected, our, the blood of Sahaba from taint, our hands being tainted with that. May Allah Ta'ala protect our tongues and hearts. Let us never ever entertain any evil said about any Sahabi of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam for whatever they are. Allah Ta'ala declares, radiyallahu anhum wa radu an. Allah is pleased with them, they were pleased with Allah Ta'ala, they are guaranteed jannatis. So who are we to now judge and say things about a single Sahabi of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam then asked, do you know what is meant by this verse that the earth will declare its information? They said, Allah and Rasul sallallahu know better. He is to inform us. Nabi sallallahu alaihi says, أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل عليها. The earth on that day will declare regarding every servant, male or female, about the kind of deeds committed on the various pieces of earth. So we try and do, when we do good, we do it as, as abundantly as possible in as many different pieces of the earth. That is why, for example, after the Farah Salah, when we say our Sunnah, mentioned in the Hadith Nabi Sallallahu تقدم أو تأخر, used to alter places a little bit. Amongst the many wisdoms behind it is that more and more pieces of earth will testify. We know amongst the Sunnahs of the day of Eid is to go on one route and return from another route. And amongst the reasons given, one is showing the beauty of Islam to as many people as possible on that day, but also that more and more witnesses for in our favor on that day. So we try and do as much good. We have seen our and our elders, our respected principals, Mahashabir Sahib, uh, Damad Barakatum is not in, in, good health. We make dua for him for his shifa and afia. Uh, one thing we have noticed with us is when, when traveling, he would make it a point specifically to try and do dhikr or salah, optional salah, in as many pieces of earth so that more and more witnesses on the day of Qiyamah. So to do as much good as possible and similarly to know that sin that we, we perpetrate and we do not repent from, those will also testify against a person on the day of Qiyamah. So we have Allah subhanahu wa ta'ala whose knowledge alone was sufficient that Allah will manifest justice. They are the recording angels, they are the book of deeds, they are our various body parts, there, there, will be those around us who may have seen us committing these actions, the various pieces of earth, that is why in the hadith mentioned that when a mu'addin gives adhan, then all the creation of Allah Ta'ala that listens to it will testify in favor of that. Bottom line important is that Allah Ta'ala give me firstly, I'm the most deficient in this regard, this constant conscience that we have at all times, overriding conscience that what I'm about to say, what I'm about to do, even what I intend in my heart, Allah Ta'ala knows about it and let it not be something that counts against me at that moment of reality in the court of Allah Ta'ala. Rather it be a means of drawing the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala give me all of us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بطل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم محمد dunia basi Vidurmesh.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 Yeah, mashallah, Mr. Abdul Qadir Sabasum, great, great detail, spoke of Imam Bukhari rahimahullah and the sacrifices of our Kavirin as well. And mashallah, my, my senior also, my colleague, Mona Burhan Sahab also mentioned a few things. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts. Today we see ourselves in this masjid. It brings back memories of our Hazrat Mufti Mahmood, rahimahullah, who said to i'tikaf in this masjid, Respect Allah and beloved friends, whatever structure of being we see in this country, this environment did not come up just like that. It is sacrifice of our seniors. It is the sacrifice of our ulama kiram and mashayikh and the different jamaats, foreign jamaats that came into this country that made a sacrifice that brought about this environment in our country. The structure that we see around us became a sacrifice. An environment is not just created just like that. The sacrifices are made wealth is given, perspiration is given, mujahada is made. In the dead of the night, tears flow down those, hot tears flow down those cheeks, and then an environment is created. If you travel to the countries in South America, you will not see an environment like this. So this is only the sacrifices of our seniors some of which one of the ulama also they came from from Gujarat and different parts of, of India. They came to this country, they were in concern for not just money, but the worry and concern was to put up masjids and to take care of the education and the Islam of our generations to come. There are many seniors sitting with us today also. And the beards didn't become white just in the sun. There are many ulama that are sitting here. They have turned white. Throughout the years they made sacrifices in the different areas from which they come. And today we see this beautiful garden of deen in the different in the different structures of deen that we see in front of us in a form of Jamaat and Tabligh, in the form of Khanqahs, in the form of Jamiyat, in the form of Darul Uloom, the Makatib, that we see in, our, in this area also. And we say Jazakumullah Khairan to all his ulama. There are certainly, it is because of the sacrifices that Allah brought this beautiful garden of deen in front of us. And selflessly making the sacrifice أو هذا متساوي too coming from far and wide selflessly leaving his family behind. He also got a family and children. There will be happy moments and he will not be at home. His son's might just took place now, he wasn't at home. When his mother passed away, he was not at home. So many years with us, making the sacrifice. Only having well wishing, have, having it well wishing and that, and a spirit and jazba of making mujahada for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Leaving his environments and his, his home background only for us and this is why we, we see this here today. And this is the nisbat and this link and affiliation that we have. This is the only thing that we have by us. We have, we have nothing by us. We have this in a broken way. The surat. Hum surat lekar aaye. Ya Allah, isko hakikat bana de. We have brought this outer spaza. Nothing original. Outer form. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring haqiqat and the reality of us. Hazrat Murtaza would elaborate, and many times in the majlis, he spoke of the different nisbat, which Shah Abdul Aziz rahimahullah has mentioned. But nisbat is a great thing, which Hazrat time and again elaborates and stresses that our nisbat with our akabirin is a great thing. We are basically like that नंगे तार की तरह like that naked wire but we are linked to the main stream the main line from which the current is running we have nothing to us but our link with our covering is a great thing these bricks that are linked to this masjid becomes valuable because of its link with the masjid imagine that Mubarak sand the sand that is linked to the Mubarak body of Nabi alayhi salatu wasalam, how much value, it holds. More valuable than the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So our link with our Akabirin is of utmost importance. Whatever we got now, we got because of them. And there's no time to elaborate and speak of the qualities. Inshallah, when we'll time and again sit in these majalis, we'll hear of the sacrifices and the qualities of our Kabirin Hazrat Raipuri Rahimahullah. People would tell him why you only speak of your akabirin? He say, what can I do? I only see sunnah in their lives. That's why eh, I, am forced to speak of them. Their the sincerity, the compassion for the ummah, the self-sacrifice, and the selflessness in making sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. All our kabirin, they had it in them. Once we were traveling in South America with Hazrat, and Hazrat was going through his papers. MashaAllah, Hazrat got a big khazana of papers. And we were sitting in a plane, Hazrat took out his khazana and he took out one letter which was almost into pieces. And he showed it to me. And I saw it, it was, it was a letter written by the Qadi Siddiq Sahib Rahimahullah. It was a very short letter. I told Hazrat, give it to me, I'll have it laminated and I'll give it back to you. And in there, one of the things that Hazrat, the ikhlas and the sincerity and the humbleness of Hazrat Siddiq Sahib Rahimahullah, Qari Siddiq Sahib Rahimahullah, Hazrat wrote a letter to him, inviting him towards the madrasa. And he wrote the, the reply on that. And in that he wrote, أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا that I love the pious although I'm not from the pious may Allah subhanahu wa ta'ala make me among the pious and make me among those whose lives are rectified uh, so these are our akabirin our Hazrat Mufti Mahmud Sahib rahimahullah I was just telling my colleague Hazrat Mullah Burhan Sahib yesterday also when there was any problem, we would just go and sit. the Mufti Sahib and our Kabirin, and we would get solace and contentment. Allah subhanahu wa ta'ala would, would, would remove that, that, that, uh, condition on our hearts. And today, Allah has given us, in this zamana also, giants, the likes of Hazrat Mufti Sahib and our different Akabirin in this country. Mona Abdul Hamid Sahib, Mona Shabir Sahib, and different ulama of our country. Allah has given us. So let us take opportunity to come and, and, value these people, to sit in their company and take benefit from us. but unfortunately the saying is, is like, Gar ki murgi dal barabar. You know, we don't value them until Allah subhanahu wa ta'ala takes, them away. And once they are taken away, when the name is, is by you, you don't value it, then you lose out. But once the name is taken away, then now you start uh, having remorse and regret. Then why not we take benefit when we had an opportunity? So Allah has given us an opportunity where we can take benefit from these akabirin. So let us dig ourselves. This is the only thing that we got. Let us not look right and left. Let us put ourselves forward and humble ourselves and take benefit from these people. Mullah Ahmed last time mentioned one, one day that in India, Pakistan, in this country also some places you go and you'll see that in the morning there are people standing on the side of the, of the roads. Sometimes you'll find it. You'll find a tailor, you'll find electrician, you'll find people with different occupations and they, they are waiting for people to come and take them away. So they can do some work for the day and get some money. So let us not become like that, that we just stand on the roads and people come and take us and, and, and sell us also for the few, few coppers of this dunya. Allah has given us a great link. Let us be proud of this link that Allah has given us and we stick to this link and keep the, our Kabirin's life in front of us. Today we have the books, these books are in English also, the Sawani and the life stories of our, of our Kabirin and their works, with what life they lived I mean, in a few years ago, our Akabirin, what type of life they live? let us keep that as an example in front of us. We could not maybe sit in the company, but we have people who look at them. We can look at those, those Mubarak eyes also, who look at our Akabirin and sit in the, sit, sit in the company sit in the company and take benefit from, from them. Like how we say that maybe we didn't see Nabi alayhi salatu but those who saw Sahaba radiallahu anhu, who saw Nabi alayhi salatu they are also fortunate and those who saw Sahaba radiallahu also fortunate. So today in this time also we will say that those who sat in the company of our kābirin and they saw our kābirin, let us look into their eyes also. Let us look at them also and take benefits from them. May Allah subhanahu wa ta'ala give me first and all of us the tawfiq and ability to value this type of majalis and take benefit from our kābirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. سو جاتے ہیں سونے اور نیند کو چھوڑا اور مسجد میں دینی باتوں کی سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے یہ ٹائم اور وقت ہمارے پاس مانگی کی چیز ہے جس کو عربی میں عاریت کہتے ہیں عاریت کا مطلب کسی سے کوئی چیز مانگی جائے اگر کسی سے کوئی چیز مانگی جائے اور مالک وہ چیز دے دے تو جو مانگنے والا آدمی زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے پڑوسی سے استری مانگی ہے کیونکہ ہماری استری خراب ہو گئی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کپڑوں کو استری سے استری کریں گے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام اسی طرح کسی کی کوئی مشین خراب ہوئی ہو دوسرے سے کوئی مشین مانگ لیں تو مشین سے زیادہ سے زیادہ کام لیتا ہے کیونکہ یہ واپس ہونے کی چیز ہے پھر یہ چیز ہمارے پاس نہیں رہے گی تو کیا کریں گے تو یہی مثال ہماری عمر کی ہے یہی مثال ہماری زندگی کی ہے یہ زندگی اور عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کی دی ہے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے بغیر مانگنے کے ہمیں عمر دی ہے اس عمر سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا ہماری خوش قسمتی ہوگی مانگنے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اس لیے جو سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ اس کو حدیث میں ام الکتاب کہا گیا ہے ام الکتاب اس کے معنی ہے پورے قرآن کریم کی ماں اور اصل اور بنیاد اور جڑ اس میں قرآن کریم کا پورا خلاصہ آ گیا ہے تو اس میں قرآن کریم کا جو خلاصہ آیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے اور اللہ تبار اللہ ہے یہ تین لفظ دو مرتبہ آئے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رحمان رحیم اور جب ہم الحمد للہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ رحمان رحیم یہ آیا ہے اس میں سب کچھ گیا اللہ کا مطلب یہ ہم اللہ تبارک کی عبادت کریں گے عبادت چار قسم کی ہے قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت بدنی عبادت جسم باڑی کی عبادت زبانی عبادت زبان سے جو عبادت کرتے ہیں مالی عبادت مال والی عبادت یہ عبادت ہے تو دل کی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک وحدہ بلا شریف مانتے ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اسباب سے اوپر اسباب کے اندر تو ایک دوسرے سے لوگ ڈرتے ہیں اسباب سے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی سے ڈریں گے نہ کسی سے امید رکھیں گے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اگر ہم نے رام ولی کے لیے اشار ثواب نہیں کیا تو وہ ولی ہم کو تب پڑ مارے گا ایسا نہیں یہ نہیں کہ اگر ہم نے کسی ولی کے لیے اشار ثواب کیا تو وہ ہمیں بیٹا دے دے گا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی لیے ہے یہ ہے قلبی عبادت امید اور ڈر امید اور خوف صرف اللہ تعالیٰ سے اسباب سے اور عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان ان و و و نسخی مماتی رب العالمین اول المسلمین میری نماز و نسخی اور میری میرا حج اور دوسری عبادت اور قربانی میری زندگی مماتی اور میرا میری موت اور مرنے کے بعد کی حالت یہ سب للہ رب العالمین زندگی گزاریں گے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی موت آئے گی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلے گئے ہمارا جنازہ ہماری قبر ہماری تدفین ہمارا کفن دفن ہماری دوسرے طریقے موت کے وقت اللہ کے مطابق ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی یہ بدنی عبادت اور زبانی عبادت ہے کہ ہم جو مدد مانگتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر یا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے مانگنا چاہیے اللہ کے سوا کسی سے نہیں تو اللہ حبید الرحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اور بے شمار آیتوں میں اس طرح پر والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر جو تم اللہ تعالیٰ کے علامت دوسروں سے کچھ مانتے ہو اسباب کے بغیر وہ تو چرکے کے مالک میں نہیں اور اکثر لوگ اس میں مصیبت میں مبتلا ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور فارسی میں کہتے تھے امداد کن امداد کن ازبند آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر امداد کرو امداد کرو تکلیف اور غم سے مجھے نجات دے دو اور شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہ سنیں گے وہ تو بہت پکے ہم اور توحید کے حامی تھے وہ کہیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے اشار ثواب کرنا چاہیے ان کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے صحابہ کرام کی خدمت میں جن کو رات کو کھانا نہیں کھلایا تھا صبح کے بعد ان کے پاس آئے کہ ہمارا بہت بڑا آدمی ہے مسٹر منڈیلا صاحب کی طرح اس کو سانپ بچوں نے کاٹا اگر آپ کے پاس کوئی دم ہو تو آپ دم کر لیجیے جو کچھ آپ ہیں ہم تیار ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس دب ہے لیکن تم لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اس لیے جب تک آپ ہمارے لیے اجرت مقرر نہ کریں اس وقت تک ہم دم نہیں کریں گے ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے تیس ترکی بیس ڈیڑھ بکریوں کو مقرر کیا اور ایک روایت میں سو کا ذکر ہے ممکن ہے کہ تیس مقرر کی تھی تیس بکریوں کو مقرر کیا تھا لیکن جب ان کا مسٹر مانڈینا صاحب تھوڑی دیر میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے چلنے لگا تو انہوں نے اپنی طرف کی تیس مزید زیادہ دے دی اور سب کو پورا کیا اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم دم کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ کبھی کبھی ولی کو اپنی کرامت کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرامت دیں گی اور اگر ان کو اپنی کرامت اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بقیلہ سے کہا یہ تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا زہر ہے زہر کیوں رکھا ہے اگر ہمارے مذاکرات اور بات چیت ناکام ہو گئی اس کو میں پیوں گا مر جاؤں گا خالد ابن ولید نے فرمایا اچھا یہ ذرا مجھے دے دوں بسم اللہ خیر الذي لا بر مع اسمه دار یہ کلمات پڑھ لیے بسم اللہ خیر الاسماء اللہ کے نام پر جو بہترین نام ہے تمام سب ناموں میں رب الارض والسماء زمین اور آسمان کا پالنے والا رب ہے الذي لا روحس ملتا وہ اللہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی الرحمن الرحیم پی لیا اور وہ زہر اتنا طاقتور تھا کہ زبان پر رکھا جاتا تو آدمی مر جاتا حضرت خالد کو کچھ نہیں ہوا اللہ اللہ خالد رضی عنہ کو کچھ نہیں ہوا اب اگر ان کو اپنی یہ کرامت معلوم نہ ہوتی تو اور وہ مر جاتے ہیں تو پھر لوگ کو بدام کرتے کہ یہ کیا یہ کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان کہہ رہے ہیں اپنے کمانڈر کو آواز دے رہے ہیں یا ساری الجبل اے ساری پہاڑ کی طرف آ جاؤ پہاڑ کی جانب سے خطرہ ہے وہاں ساریا نے سنا اور پہاڑ کی طرف فوج کو بھیجا اگر حضرت عمر کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ میری آواز وہاں پہنچے گی تو پھر لوگ مذاق کرتے کہ اس آواز کا کیا مطلب بے فائدہ تو حضرت ابو سعید کو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیشہ نہیں تو حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم دم کریں گے لیکن آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اس لیے اب ہم آپ سے تنخواہ لیں گے اب ہمیں مزدوری دیں گے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور حدیث کے الفاظ ہے وہ آدمی اس طرح ٹھیک ہو گیا کانما ان من طام جیسے کہ اونٹ رسیوں میں بندھا ہوا ہو عرب کا طریقہ یہ تھا عرب کا کہ اونٹ کو جب بٹھاتے تھے تو اونٹ کی ٹانگ کو اور پاؤں کو رسی سے باندھ لیتے تھے چھوٹی سی رسی تاکہ بھاگ بچائے پھر جب اس رسی کو کھول دیتے تو دم اونٹ کھلنے کے بعد اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا اور چلنے لگتا تھا اس کو اعتال کہتے تھے اور یہ وہی اعتال ہے جس کے ساتھ اونٹ کو باندھتے تھے اور پھر اونٹ سے کھولنے کے بعد جب اونٹ کو کھولتے تھے تو اس رسی کو سر کے اوپر باندھتے تھے آسانی کے لیے عرب لوگ جیسے قلم کو پہلے زمانے میں آسانی کے لیے یہاں رکھتے تھے ہم نے بھی دیکھا بعض منشی لوگ ہوتے تھے لکھنے والے منشی یہاں تو منشی فیملی بھی ہیں تو وہ یہاں قلم رکھتے تھے یہ کہتے ہیں منشی صاحب کا قلم یہاں پڑا ہوا ہے تو اس رسی کو اپنے سر کے اوپر باندھتے تھے اور پھر جب کافی مدت گزر گئی عرب نے ترقی کی تو اس رسی کو انہوں نے اب اونٹ کے اوپر باندھی نہیں ہے شہروں میں نہیں ہے وہ رسی اس کو ریشم کا بنا کر کے اپنے سر پر یہ ہے اکال ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دم اٹھ گیا ٹھیک ٹھاک جیسے کان نہ لے سے بھی دا نمورے ليس ٹھیک ٹھاک ہو اب کوئی کہے کہ سورہ فاتحہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعید خدری کے دل میں یہ بات ڈالی اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے تو بیماری اور سورہ فاتحہ میں کیا کنیکشن ہے تو ایک کنیکشن یہ ہے کہ اس میں ڈبل دو مرتبہ جس اس میں اللہ داخل ہو یا باہر ہو وہ الگ بات ہے رحمان اور رحیم کا ذکر آیا ہے یا اللہ آپ کا نام رحمان ہے رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دنیا میں ہمیں یہ مصیبت پڑی ہے اس میں رحم کر کے اس کو ٹھیک کر دیں دوسری چیز باتیں ہمیں یہ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر کا کام یہ نہیں اس لیے تو اس زمانے میں ڈاکٹر کو حکیم زہر کا علاج نہیں کر سکتا تھا جیسے بعض بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیموں اور ڈاکٹروں کی طاقت سے باہر رکھتے ہیں تاکہ تم ڈاکٹر اور حکیم کو انسان سمجھو اور اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی سمجھو اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہر زمانے میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے میں ٹھیک کروں گا اس کو ڈاکٹر واکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا اب دیکھیے اگر کسی کو نظر لگ جائے نظر تو لگتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جی اس کو نظر لگ گئی ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دے اس کو کچھ دوا دے دے اینٹی بایوٹک دے دے میرے خیال میں نظر کی اینٹی بایوٹک نہ نکلے گا نہ نکلنے والا ہے قیامت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کام لو سورہ فاتحہ سے کام لو کوئی آدمی رات کو ڈرتا ہے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں رات کو یہ جی کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس کچھ نہیں کر سکے گا کسی کے اوپر سہر ہوا ہے ان چیزوں کو اللہ تباہ اس زمانے میں زہر کا بھی یہ حال تھا ابھی تو اس کے مختلف علاج نکلے ہیں اس میں بھی ربط اور کال آج یا اللہ خاص آپ سے مدد مانگتے ہیں جن مشکل میں ہم پڑے اس مشکل کو دور کر دیں اس بیماری کو دور کر دیں اور ایک لفظ اس میں تیسرا ہے کہ دن اشرا کر ہے تو اہ المستقیم کے معنی ہیں اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھے راستے کی رہنمائی اور رہبری کرے اور سیدھا راستہ بتائے تو اس دن اسرات المستقیم میں ہم یہ کہیں گے اس دن اسرات المستقیم العبادات عبادت میں بھی سیدھے راستے پر ہمیں چلائے عبادت میں ہم گڑبڑ نہ کریں چلیں وغیرہ نہ کریں سیدھے راستے پر ہمیں چلائے کہ رات اور مستقی ہے پھر معاملات اللہ جو ہم معاملہ کرتے ہیں خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں کرائے پر کوئی مکان دیتے ہیں کرائے کسی کو وصول کرتے ہیں جو معاملات ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں سیدھے راستے پر چلائے کہ اس میں ہم گڑبڑ نہ کریں معاملات میں لوگ کتنا گڑبڑ کرتے ہیں قرض لیتے ہیں پھر قرض واپس نہیں کرتے اور کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں اور کہہ دن پھر اخلاقیات اے اللہ اخلاق میں بھی ہمیں سراج سراج سیدھے راستے پر چلائے اخلاقی میں گڑبڑ نہ کرے بد اخلاقی نہ کرے اہدن السراط المستقیم فی المعاشرات اے اللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں پڑوسی کے ساتھ رہتے ہیں دوسری ساتھ میں کے ساتھ رہتے ہیں مسجد میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں سفر میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاد اور پلین میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اللہ اس میں ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اس لائن میں ہم گڑبڑ نہ کریں اور اسی طرح اہدنا دن المستقیم پھر اقتصادیات مال کے مال کا کمانا ہے مال کی کمال کمانے کے لیے طریقہ ہے اس میں بھی ہمیں سیدھے راستے پر اے اللہ چلا اہدنا جن المستقیم پھر مناقع نکاح شادی بیوی کے ساتھ رہنا بچوں کے ساتھ رہنا اس میں بھی ہمیں سرات مستقیم پر چلا سیدھے راستے پر چلائے بیوی کے حق کو خراب نہ کرے بیوی شوہر کے حق کو برباد نہ کرے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے پر رہے جو اس کی ضرورت ہے بیوی کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دے یہ کہا یہ بھی اس میں کام ہے اور وغیرہ وغیرہ اس میں یہ بھی ہے کہ دن اس مستقیم پھر وہ جات جاتا ہم اس کا علاج کرتے ہیں علاج کرنا ہمارے کام ہے علاج کو ٹھکانے پر لگانا آپ کا کام ہے دم کرنا ہمارا کام ہے دم پہ طاقت دینا اور قوت دینا یہ اللہ یہ آپ کا کام ہے تو کہتے ہیں کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا بیمار تھا سخت نے دم کیا سورہ فاتحہ پڑھی ٹھیک ٹھاک ہو ان کی کسی مریض نے ان سے سیکھا اور وہ بھی کسی مریض کو دم کرنے لگے وہ مریض کہنے لگے کہ فاتحہ تو ہوئی ہے تو شیخ نے پڑھی تھی لیکن فاتحہ کے اندر جو جس اخلاص کی ضرورت ہے جس تقوی کی ضرورت ہے جس اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہے کہ اعتماد کی ضرورت ہے وہ مرید میں نہیں تھی اور پیر میں تھی شیخ میں تھی اس میں تو توکل اور اعتماد کی بات بھی ہونی چاہیے پکا اعتماد ہوتا میں یہ واقعہ میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہے اور ہمیشہ حدیث پڑھاتے ہیں ان کے پاس ایک عامل آیا اس نے کہا میرے پاس ایک دم ہے میں چھری کو گرم کرتا ہوں چھری کو گرم کرتا ہوں بالکل سرخ ہو جائے آگ میں پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان پر کھینچتا ہوں پھر جس کے گھٹنوں میں درد ہو اس پر رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں یا درد کم ہو جاتا ہے تو کا یہ بہت اہم دم ہے میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں مولوی صاحب مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو میں یہ دم بتاتا ہوں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس کو یوں پڑھیں گے وہ چھری کو آگ پر رکھیں گے آگ سے اٹھا کر پھر اپنی زبان پر کھینچیں گے پھر اس کو مریض کی اوپر رکھیں گے مولوی صاحب نے کہا بھائی ہمارے پاس ایک ہی زبان ہے اگر میں نے چوری کو گرم کر دیا اور گرم سرخ چوری میں نے زبان پر رکھی میری زبان گر گئی پھر میں کیا کروں انہوں نے کہا بس مولوی صاحب آپ کے لیے یہ میرے لیے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اہدنا الصراط المستقیم فی المعالجہ اے اللہ جو ہم معراج کرتے ہیں دم کرتے ہیں اس میں بھی آپ اثر ہیں جو بزرگوں کی باتیں ہیں اور بزرگوں کا کام ہے اور بڑے حضرات جس طرح دم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کلمات میں اثر رکھا اور ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب تھے مولانا اشرف صاحب کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت اچھے بہترین کام کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جس کلمہ اور دم میں اخلاص ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گولی اور اس کے اندر بارود بھی ہو گن پاؤڈر بھی ہو گولی بھی ہے گن پاؤڈر بھی ہے پھر اس کے اثر کو دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے اور گولی ہے اس میں گن پاؤڈر نہیں ہے جس کو بارود کہتے ہیں اس کو مارو تو اس سے پرندہ بھی نہیں مرے گا تو یہ میں عرض کر رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوقات عطا کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگے نہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کہ ہمیں دیے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے بغیر مانگے کے دیتے ہیں اور رحمان اور رحیم کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے بغیر مانگنے کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے جو نہیں مانگتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ اور غضب آتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتی مجھ سے مانگو جو ہمارے دوست و احباب بھائی ہیں سورہ فاتحہ کی قدر ان کو معلوم ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کی کتنی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہماری ضرورت کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہماری تلاوت کے لیے نازل فرمایا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلات الا بفاتحة الكتاب لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے اس لیے امام ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی ہو تو احناف کہتے ہیں کہ مقتدی نہیں پڑھے گا اس لیے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہے اور من کران لہو امام من اطلاع الامام لہو قراءت امام نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو مقتدی کے لیے ہو گئی اور باقی شافی حضرات کا تو اپنا مذہب ہے وہ شافی لوگوں کو معلوم ہے تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کی اور ٹائم کی بڑی قدر کرنی چاہیے تو یہ ٹائم کی آپ حضرات نے قدر کی کہ اس وقت کی پیاری نیند کو چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہوئے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہو جائیں اور ویسے بھی آدمی کو کھانے پینے میں آدمی کو سونے میں ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے اس کو اپنا مشن نہ بنائیں کھانا پینا ہمارا مشن نہیں ہو کہ بس کھاتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے اور بہت ساری بیماریاں میرے بھائیوں اس وجہ سے ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہر وقت کھاتے رہتے دن رات کھاتے رہتے آدھی رات کو بھی کھاتے ہیں صبح کو بھی کھاتے ہیں شام کو بھی کھاتے ہیں پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ کھاتے اور صوفی حضرات ان کا تو طریقہ اور مشن اور صوفی حضرات کا یہی طریقہ ہے وہ کہتے ہیں اذا اذا کثرت طعام فحذرونی فإن القلب يفسد الطعام جب کھانا زیادہ ہو جائے مجھے ڈرا دو اس لیے کہ دل کو زیادہ کھانا خراب کرتا ہے زیادہ کھانا کھا لیا زیادہ پانی پی لیا اور مشروبات کی کئی قسمیں ہیں کولڈ ڈرنک ہے مشروب ہے اور اس طرح جوس ہے اس کے بعد کام کیسے کرے گا پھر نیند آ جائے گی کتاب دیکھے گا تو کتاب نہیں دیکھ سکتا دوسرا کام کرے گا تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکے گا اس لیے پیٹ کا ایک حصہ تو خالی ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کے اندر تلاوت کا نور تلاوت کی روشنی آ جائے ذکر کی روشنی آ جائے اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ زیادہ بات چیت کرتے ہو تو اس سے بھی بربادی ہوگی اس لیے زیادہ بات چیت مت کرو خدا کثور الکلام و سب کی ٹونی فعن یاد بہ جب بات چیت زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دو اور مجھے سمجھا دو اس لیے کہ دین کو برباد کرنے والا کلام اور زیادہ بات چیت ہے آدمی بہت زیادہ بات چیت کرتا ہے اس میں غیبت بھی آ جائے گی اس میں چگلی بھی آ جائے گی اس کے اندر فضول بات بھی آ جائے گی اس کے وجہ سے اس آدمی کا دین برباد ہو جائے گا تو کثرت کلام سے زیادہ بات چیت سے وہ بچتے تھے ہاں جو کثرت کلام اور زیادہ بات چیت دین کے لیے ہو پھر ٹھیک ہے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں حضرات یا مدرس پڑھاتا ہے یا دین کی <clears throat> دین کی دوسری بات چیتیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد زیادہ بات چیت کو منع فرمایا اور امام بخاری نے زیادہ عشاء کے بعد بات چیت کے لیے تین باپ رکھے ہیں ایک باپ میں یہ رکھا ہے کہ دنیاوی بات چیت عشاء کے بعد زیادہ مت کرو اس لیے کہ گپ شپ میں لگ جاؤ گے تو گپ شپ میں لگنے کی وجہ سے شیطان خوش ہوگا شیطان خوش ہوگا کہے گا لگو رہو لگے رہو چھٹی کی رات ہے چھٹی کی رات میں بات چیت میں لگے رہو اس کا یہ نقصان ہوگا فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا اس لیے شریعت اور صوفیہ کا طریقہ یہ ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ اور تہجد کے لیے جلدی اٹھو ہم تو صحابہ کی طرح تحجد نہیں پڑھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تحجد نہیں پڑھ سکتے ہم پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی تیسری رکعت میں نشاں پڑھی چوتھی رکعت میں معدہ پڑھی اور جتنا جتنے کھڑے ہوئے تھے اتنی دیر رکو کیا اتنی دیر سجدہ کیا اتنی دیر قومہ کیا اتنی دیر جلسہ کیا قوما کا مطلب رکو کے بعد جلسہ کا مطلب دو شدوں کے درمیان اس میں کتنے گھنٹے لگے ہوں گے لیکن ہمارے لیے تو وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم پوری دین پر عمل کرتے ہو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دین کے دسویں حصے پر عمل کریں گے تو وہ بھی کامیاب اور جنتی ہوں گے دین کے دسویں حصے پر اس حدیث کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ تمہارے اندر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے صحابہ کی طرح اخلاص ہمارے اندر نہیں آ سکتے جو کچھ ہو اللہ کے لیے کسی جگہ گورنر بنتے تھے جن کپڑوں میں گئے ہیں دو کپڑوں میں چار کپڑوں میں انہیں کپڑوں کو لے کے آتے تھے بس ختم وہ چیز تو ہمارے اندر نہیں وہ وہ کام ہم کہاں کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری بیوی بچے کہیں ہیں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے تو ہم کیسے بن سکتے ہیں اس کا ہم کہیں گے ہمیں مکان نہیں چاہیے بیوی بچے کہیں گے اچھے مکان چاہیے بیوی بچوں کو ناراض تو نہیں کر سکتے تو اس لیے رسم اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس زمانے میں اخلاص تھا بعد والے زمانے میں اگر صحابہ کی طرح اخلاص نہ ہو اس کا دسواں حصہ بھی موجود ہو اس کا تھوڑا حصہ بھی موجود ہو تو کامیابی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درجہ نصیب کرے گا وہ درجہ تو نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ ہماری طاقت سے باہر ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ آپ جو عمل کرتے ہیں آنے والے زمانے میں جو لوگ آئیں گے قیامت کے قریب چودہویں صدی ہے پندرہویں صدی ہے یہ بہت دور ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو اگر یہ لوگ اس عمل کا جو عمل صحابہ کرام کرتے تھے اس عمل کا دسواں حصہ بھی ادا کریں گے دسواں حصہ ان کا کام چل جائے گا ان کی کامیابی ہو جائے گی تو اب ہم آئیں گے تحجر کی طرف وہ تحجد پڑھتے تھے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہم اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے دس پندرہ منٹ تحجد پڑھ لے چار رکعت پڑھ لے چھ رکعت پڑھ لے وہ لمبی صورت پڑھتے تھے ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سی امید ہے کہ اس عمل کو قبول فرما کر ہمیں بھی گزاروں میں شامل کریں گے تو دیکھو شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے عمرے کے لیے تو لوگ نہیں جا سکتے روزانہ اور ابھی تو عمرے کے لیے اور جانا مشکل ہو گیا فیس ہے اور ٹیکس ہے اور کیا کیا ہے اوپر ٹیکس لگایا انہوں نے وہ بھی تقریباً عمر پرانے زمانے کے عمر کے برابر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد بیٹھو جب سورج طلوع ہو جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے تو اس وقت اشراق پڑھ لو اس وقت تک اللہ کا ذکر کرو اشراف پڑھ لو آپ کو عمرے کا سوا کر دیں اللہ تعالیٰ نے عمرے کو آسان کر دیا عمرے کے لیے جانا مشکل ہے یہ عمرہ کا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کچھ نہ کچھ ہمت ہمیں کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نوافل پڑھتے تھے سنت پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اور صحابہ کرام دین کی خدمت کرتے تھے اگر ہم تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ادا کریں اور کر لیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کام بنا دیں گے اور ہمیں کامیابی ہو جائے گی تو دیکھیے میرے بھائی ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ذکر کی نسبت سے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت چراغ اور لانڈن چراغ جلا کر ایک صحابی کو قبر میں اتار رہے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگ سوچتے تھے کہ کتنا مبارک آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا اور قبر میں رکھا صحابہ کرام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون سی صحابی تھی یہ وہ صحابی تھی کان یعف رسوت ہو بال جو بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے جب وہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور لوگ چیخ چیخ کر کے اللہ اکبر اور ذکر کرتے تھے جوش کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفسكم فانكم لا اسما اصما وا غائبا آپ اپنے اوپر نرمی کریں بلند آواز اگر ہو تو زیادہ بلند آواز نہ کرے کہ آپ کا گلا بیٹھ جائے ہیر سکوں اس لیے کہ تم اس اللہ کو نہیں پکارتے ہو کہ وہ بہرا ہو یا دور ہو دور بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غائب بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو اس حدیث سے پتہ چلا چہر ہو لیکن مزیداری کے ساتھ ہو تو اللہ چاہیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں وہ فرشتے فضول سیارتاً جو بہترین فرشتے ہیں اور سیارتن اور پولیس کی طرح گشت کرنے والے فرشتے وہ گشت کرنے والے فرشتے چکر لگاتے ہیں گھومتے ہیں یب تغون تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں جب ذکر کرنے والے کیونکہ فرشتے عالم الغیب تو نہیں نہ جنات جنات ہیں وہ بھی عالم الغیب نہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی فلان کے پاس جنات ہے اس سے پوچھو تو اس کو سب کچھ معلوم ہے ایسا نہیں جنات گھومتے پھرتے ہیں ممکن ہے کہ کچھ اس کو معلوم ہو جائے لیکن عالم الغیب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم تو ہماری ہدایت کے لیے نادر فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے امیر تھے جنات ان کے انڈر میں کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات جب قریب آئی قریب وقت قریب ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو شیشے میں بند کر دیا شیشے کے کمرے میں اور ہسوا اور لاٹھی پر تکیا لگایا ان کی وفات ہوئی وفات سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بیت المقدس کا جو کام ہے بیت المقدس کی بنانے کا جو کام ہے یعنی مسجد اقسا اس میں کچھ حصہ باقی ہے اور اس زمانے کے حساب سے وہ بڑے بڑے پتھر جنات اٹھا سکتے تھے انسانوں کے لیے مشکل تھا کریٹ کا زمانہ نہیں تھا تو اگر یہ کام مکمل نہیں ہوا تو پھر جنات بعد میں نہیں کریں گے اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ مسجد اقسا کی تکمیل اور مکمل کرنے کا کام جنات کرے گا اور مسجد اقسا کا اندر والا حصہ تو بہت سارے حضرات نے دیکھا ہے جو تہخانہ ہے اس میں جتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے لیے اٹھانا مشکل ہے تو یہ مسجد کو مکمل کریں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وجہ سے اپنے آپ کو شیشے میں بند کیا اور کھڑے ہو گئے وفات پا گئی جنات کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما دن لهم حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی طرف رہنمائی نہیں کی اللہ دابت مگر دیمک جب ان کے عصا کو دیمک نے کھا لیا اور عصا گر گئی عصا کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر سجدی کی شکل میں گر گئے تو ان کو معلوم ہو گیا تو جنات کو بھی غیب کا علم نہیں اور فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں اس لیے فرشتے چکر لگاتے ہیں چکر لگاتے لگاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں قرآن جگہ ذکر کی مجلس ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہلوم یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کے لیے تداعی دعوت نہیں دینا چاہیے فرشتے دعوت دے رہے ہیں حلوم آ جاؤ یہاں آپ کا مطلب ہے یہاں آپ کا مقصد ہے جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں ہے پھر وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں فرشتے رحمت کے فرشتے رحمت کو لے کر آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تم کہاں سے آئے اور کیا در کیا دیکھا تم نے وہ کہتے ہیں ہم فلان مجلس سے آئے فلان مجلس میں لوگ بیٹھے تھے جمع ہوئے تھے کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کر رہے تھے فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ سب بہون سبحان اللہ پڑھتے تھے جتنے ہم نے اپنے ذکر میں سبحان اللہ کو بھی شامل کیا ہے یہ مدون کا الحمد للہ پڑھتے تھے اور یوکبرون بیرون کا اللہ اکبر بھی پڑھتے تھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے استغفار کا ذکر آتا ہے استغفار بھی کرتے تھے اور سوال بھی کرتے تھے دعا اور سوال میں اہم دعا کیا ہے یا اللہ ہمیں جنت دے اور جہنم سے بچائے جنت کے حاصل ہونے کی دعا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے اور ہم تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جنت دو ہے اس دنیا کو بھی ہمارے لیے جنت بنا دے آخرت کی جنت بھی عطا کر دے دنیا میں بھی مصیبتوں کی نار اور جہن آگ سے بچائے اور آخرت میں بھی نار سے بچائے یہ کام کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو وہ سوال کرتے تھے ہم نے ان کا سوال قبول کر لیا جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر لیا جہنم سے بچنے کا فیصلہ ان کے لیے کر لیا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پھر کہیں گے اللہ ان میں تو کوئی آدمی اپنے مطلب کے لیے آ رہا تھا گزر رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کا مقصد ذکر میں شامل ہونا نہیں تھا وہ تو کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ فلان کے پاس ساتھ ملنا ہے تو وہ بیٹھ گیا اس لیے کہ یہ ذکر میں مشہور تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا رسول اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ہومن قوم بہم جلیس یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا جن کے ساتھ رہنے والا بدبخت نہیں ہوگا شکی نہیں ہوگا ذکر کے ساتھ اور ذکر کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھ جائے بغیر نیت کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی نجات اور کامیابی مل جاتی ہے اور حضرت مولانا اشرف علی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو حضرات فرماتے ہیں اور مولانا روم نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر ست سال طاعت بیریا کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر معلوم نہیں اچھا آدمی کون ہے جو لوگ جمع ہوتے ہیں کبھی بعض چیزوں میں ایک اچھا ہوگا بعض صفات میں دوسرا اچھا ہوگا بعض ایک کے اندر ایک صفت ہوگی دوسرے کے اندر دوسری صفت ہوگی تیسرے کے اندر کوئی اور اعلیٰ کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے یہ اچھا ہے کسی کے معاملات اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا ہے کسی کی عبادت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا ہے اور کسی کے کسی کا دل اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا ہے کسی کے اندر سچائی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھائی اب جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں جیسے یہاں ہمارے ساتھی جمع ہوئے ہیں آپ خود سوچ لیں جو ہمارے ساتھی ہیں کسی کے اندر ایک اچھائی ہوگی کسی میں دوسری ہوگی کسی میں تیسری ہوگی ایمان کے ساتھ تو جب یہ اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لا یشقا بھی جلی سے ہوں ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ کمالات حاصل کریں گے اس لیے فکر کی مجلت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے دین اور دنیا کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہ ایک واقعہ سناتا ہوں تو اس کے بعد پھر ختم کریں گے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ شام میں ایک عالم تھے ان کا نام خالد کردی شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ تھا وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے فلسفہ منطق میں ماہر تھے علوم میں ماہر تھے انہوں نے کہا میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ عالم کے لیے تین چیزیں ہونی چاہیے عقیدہ صحیح ہو عقیدہ اور علم علم اور عمل یہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی صحبت میں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر علم تصوف کو سیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا خالد کردی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ الحمدللہ میرا عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے علم عمل یہ بھی بقدر ضرورت ہے لیکن بزرگوں کی لائن اور بزرگوں کے سلسلے سے میں منسلک نہیں ہوں اس کے لیے مجھے محنت اور کوشش کرنی چاہیے وہاں سے نکلے تو یہ خیال کیا کہ میں حرمین جاؤں گا تو حرمین میں ہر پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں خود وہاں مقیم لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بعض وہاں گیا سب سے پہلے مدینہ منورہ گیا مدینہ منورہ میں یمن کی ایک شیخ تھی شیخ یمانی ان کی مجلس میں میں بیٹھتا تھا اور میرا خیال تھا کہ ان کی ان سے بیعت کر کے ان کے سلسلے سے میں متعلق ہو جاؤں ان کے سلسلے کے ساتھ بندہ جاؤں لیکن ان سے زیادہ مناسبت پیدا نہیں ہوئی جب میں نے مدینہ منورہ میں کچھ مدت گزاری پھر حج کی حج کا زمانہ یا زمانے سے پہلے مکہ مکرمہ آنا چاہتا تھا تو شیخ یمنی سے میں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں مکہ جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں تو شیخ یمنی میں دعا کی اور نصیحت کی وقت کو ضائع مت کریں ایک بات اپنے کام سے کام جو آپ کا کام ہے اس وہ کام کرو بس اپنے کام سے کام ہر چیز میں دخل مت کرو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جی کو کسی نے خط لکھا میرا باپ یہ کر رہا ہے میری ماں یہ کر رہی ہے میرے باپ نے یہ کیا انہوں نے فرمایا کار خود خود کار خود کن کار بے گانا مکن تم اپنا کام کرو والدین کو چھوڑ دو وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسری بات اس نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی کہ میری بیوی اور میری والدہ لڑتی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اندرونی نے دیگر خانہ مکل دوسروں کے گھر میں آپ نے گھر رکھا ہے اپنی بیوی کو ذرا الگ کر دی کھانا پینا الگ کر دی تو کام چل جائے گا کام سے کام رکھو اپنا کام کرو اور وہاں جا کر کسی پر اعتراض مت کرو یہ تین نصیحتیں کی یہ جب مکہ مکرمہ آئے مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے تھے اور ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کر کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو شادروان ہوتا ہے شادروان یعنی جو پٹی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف پشت کیے ہوئے ہیں اور پاؤں کو لمبا کیا ہے یہ طواف میں سوچنے لگے کہ دیکھو ہم کتنی دور سے طواف کے لیے اور خانہ کعبہ کے احترام کے لیے آئے ہیں اور یہ عجیب آدمی ہے خانہ کعبہ کا احترام نہیں کرتے خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں جب یعنی طواف میں اس کے پاس پہنچ گئے تو اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس, اس جس نے یہ کہا اس کو بلایا اور اس سے کہا خالد کردی نسیت نصیحت الشیخ الیمانی کیا یمنی شیخ کی نصیحت کو تم بھول گئے کہ کسی پر اعتراض مت کرو یہ ان کے پاس گئے ان سے معافی مانگی اور کہا میرے لیے دعا کرو اور طواف کے بعد ان کے پاس آنے جانے لگے ان کی خدمت میں رہنے لگے جب کافی کچھ مدت وہاں رہے تو ان سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں بزرگوں کی کسی سلسلے میں داخل ہو جاؤں تاکہ میری نسبت اور بزرگوں سے تعلق پیدا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے مجھے کشف ہوا ہے کہ آپ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں رکھا ہے آپ ہندوستان چلے جائیں وہاں شیخ اور غلام علی جو عبداللہ کے نام سے مشہور تھے وہ ان کے پاس چلے جائیں پار ہونے کے بعد یہ وہاں سے چلے ہندوستان آئے ہندوستان جو لوگ آتے تھے سب سے پہلے پانی پت آتے تھے یہ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے آبا و اجداد یہ سب پہلے پانی پت آئے تھے پانی پت آئے اس زمانے میں تفسیر مظہری کے جو مصنف ہے حضرت قادی سنا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے ان کے ہاں مہمان ہوئے اور ان سے کہا کہ میں تو اس نیت سے آیا ہوں کہ کسی سلسلے سے میرا تعلق ہو جائے انہوں نے مراقبہ کیا مراقبے کے بعد بتایا کہ مجھے میں نے آنکھیں بند کی تو شیخ غلام علی کی تصویر میں نے دیکھی شکل میں نے دیکھی آپ وہاں چلے جائیں کچھ دنوں کے بعد وہاں سے چلے اور شیخ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ بہت بڑے شیخ شام سے آ رہے ہیں کردی شیخ انہوں نے چند آدمیوں کو استقبال کے لیے بھیجا آئی درخواست کی بیعت ہو گئے اور ان کا کام کیا کام لگایا کہ آپ توازو تو بہت بڑی چیز ہے جب تک توازو نہ ہو تو تصور تو بیکار ہے آدمی کا دل اتنا نفس اتنا بڑا ہو تو عبادت کا کیا مطلب تو فرق کا کام یہ مقرر کیا کہ آپ وضو والوں کے لیے لوٹے بھریں گے اتنے بڑے عالم مصنف اتنی دور سے آئے ہیں مہمان فرمائے آپ لوٹے بھریں گے وہ پانی اس زمانے میں تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا پانی نکالتے تھے بھرتے تھے اور جو مشائق اور جو مریدین ہیں اور جو خانقاہ میں مقیم ہے ان کی یہ خدمت کرتے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا انہوں نے کسی کو بھیجا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں آپ شام سے ہمارے مہمان آئے ہیں حضرت شیخ خوردی نے کہا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں میں بہت زیادہ مشغول ہوں تصوف کی سیکھنے میں جب میں فارغ ہو جاؤں تو خود آپ کی ملاقات کے لیے آ جاؤں گا کچھ مدت رہے اور شیخ نے ان کو خلیفہ بنایا خلیفہ بنانے کے بعد جب یہ جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں شادی اور دوسرے سلسلے ہیں نقش بندی یا سلسلہ تو کوئی جانتا نہیں تو میں کیسے کام کروں گا اپنے شیخ نے ان کو بتایا کہ جب آپ وہاں جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا چنانچہ وہ واپس آئے واپس آ کر کام شروع کیا <coughs> اور ان کا سلسلہ اتنا بڑا کہ حاسدین نے حسد شروع کیا حسد کرنے والوں نے حسد شروع کیا اور جو شام کا گورنر تھا خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا تو دمشق اور شام کے گورنر کو شکایت کی کہ یہ کوئی بہت بڑا گمراہ آدمی ہے اس کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں گورنر نے اس کو بلایا بلانے کے بعد دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب شیخ ہے اتنے اللہ والے آدمی ہیں کہنے لگے یہ تو بہت اللہ والے آدمی ہیں یہ گمراہی پھیلانے والا نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ کسی نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ آپ بھرے مجمع میں سب کے سامنے یہ کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں خالد کردی کو دیکھا ہے کہ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اس کے کان کٹی ہوئے ہیں اس کی زبان کٹی ہوئی ہے شیخ نے کہا اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہو تو بہت اچھا خواب ہے اس لیے کہ میری آنکھیں نکلی ہوئی ہیں میں آنکھوں سے حرام کو نہیں دیکھتا میرے کان کٹے ہوئے ہیں میں کانوں سے قیمت اور غلط چیزیں نہیں سنتا غلط باتیں نہیں سنتا میری زبان کٹی ہوئی ہے میں زبان سے غلط باتیں نہیں کرتا اگر تم نے یہ خواب دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ ان کا اکرام کرو اکرام میں ان کو اتنا پیسہ دیا اتنے روپے دیے اتنے رین دیے کہ جس آدمی نے بھیجا تھا اس کو رشوت دی تھی وہ بہت کم تھی اور شیخ نے ان کو زیادہ دیا تھا تائب ہوئے توبہ کر لی اور کہا پھر آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا تو وہ شیخ خالد کردی بزرگوں کے سلسلے سے منسلک ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور آخرت دونوں کی ترقی ترقیات سے نوازا شامی علامہ شامی جس نے شامی لکھی ہے اس زمانے کے تھے روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی ان کی مرید تھے اور علامہ شامی نے ان کی مناقب میں ان کے فضائل میں ان کے مرتبے میں کتاب رسالہ لکھا ہے سل الحسام الہندی فضبِ شیخ الخالد النقش بندی خالد النقش بندی یہ رسالہ رسائل ابن عابدین میں شامل ہے اور ایک مرتبہ شامی علامہ شامی ان کے پاس آئی علامہ شامی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا رہا ہوں شیخ خالد کردی نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے اس لیے کہ میں عثمانی خاندان سے ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرا جنازہ پڑھا دیں کچھ دنوں کے بعد شیخ کا انتقال ہوا اور وصیت کے مطابق علامہ ابن عابدین شامی نے ان کا جنازہ پڑھایا تو یہ ذکر کا سلسلہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے پیر بڑا آدمی ہے پیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن جو پورا سلسلہ ہے بزرگوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے سے تعلق ہو جاتا ہے اور ذکر کی کا شوق پیدا ہوتا ہے ذکر کی برکات اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے ان سے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتا دے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے اللہ کا ذکر کر لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ذکر کی آپ حضرات کو بھی ذکر کی توفیق دے اب تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر ہوگا سب اس میں شرکت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم.